حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جانوروں کو قلادہ پہنایا اشعار کیا اور انہیں مکے بھیج دیا آپ نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا جن سے احرام باندھنے والا پرہیز کیا کرتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے